نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک جائیداد ملی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو چنانچہ آپ نے فقرا مساکین رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تہتر